مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک سرکار کے دیوانے مبارک نے مبارک مبارک سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک نگاہیں بابزو کر لو شہ ابرار آتے ہیں نگاہیں بابزو کر لو شہ ابرار آتے ہیں خوشی کے گیت گاؤ کے خوشی کے گیت گاؤ کے میرے سرکار آتے ہیں سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک خوشی ہے ان کے آنے کی زمانے رقص کرتے ہیں خوشی ہے ان کے آنے کی زمانے رقص کرتے ہیں مسلم مسرت کی نگریا میں مسرت کی نگریا میں دیوانے رقص کرتے ہیں سرکار ہر دیوانے کو جس نے میلاد مبارک ہو سرکار کے ہر دیوانے کو جس نے میلاد مبارک ہے آمد میرے آقا کی ہمارے گنگناتی ہے آمد میرے آقا کی ہمارے گنگناتی ہے دیوانوں کی بنی بگڑی دیوانوں کی بنی بگڑی فضائیں گنگناتی ہے سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک گلستان آج مہ کے ہیں نظارے مسکراتے ہیں گلستہ آج مہکے ہیں نظارے مسکراتے ہیں شب جشن بلادت ہے شب جشن بلادت ہے ستارے مسکراتے ہیں سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک عقیدت ہے تو فاروقی سنو میلاد کے نغمے عقیدت ہے تو فاروقی سنو میلاد کے نغمے چڑے ہیں آسمانوں پر چڑے ہیں آسمانوں پر مبارک باد کے نغمے سرکار کے سرکار کے کی آمد مر ہابا کی آمد مرحبا ہابا کی آمد مر بابا سر پارک کی آمد مر بابا دبارک بابا